انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹاٹ جو کجاوے کے نیچے بچھایا جاتا ہے اور ایک پیالہ بیچا آپ نے فرمایا یہ ٹاٹ اور پیالہ کون خریدے گا ایک آدمی نے عرض کیا میں انہیں ایک درہم میں لے سکتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درہم سے زیادہ کون دے گا تو ایک آدمی نے آپ کو دو درخم دیا تو آپ نے اسی کو یہ دونوں چیزیں بیچ دی جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اٹھارہ یہ حدیث صحیح ہے